سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالم بلّہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاہ شان عنوان میرا جیش میرا جیش یہ اشعار حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اس وقت کے ہیں جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً اٹھارہ برس کی تھی اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر حضرت مولانا عبد المنی صاحب کو پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ایک نواب صاحب کے گھر میں مہمان تھے وہیں پر حضرت والا کے اشار ہوئے اور حضرت والا نے اشعار وہاں پر سنائے رہوشب گر کے پانے گرم رمو رو دب گر کے پانے گرم پود جہاد رمونے کرم کو دونوں جہاد ہم کرم

تو یہ ساری ہیں کہ دنیا جہان کی نعمتیں اگر حاصل ہوں عیش و عشرت کی حاصل ہو راحت کی حاصل ہو مال و دولت کی ہو حشم قدم نوکر چا کر بہت کچھ حاصل ہو لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا وقت حاصل نہ ہو تو یہ ساری راحت میرے لیے زہر سے لوگ رو روشن شب کر نے کرم نے کرو ہر طرح کی ہم عطا اپنی ہو ہر قدم میں میرے دل میں تیرا اگر گر نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مد نہیں ہے بہت خوش نما یہ تم لے تمہارے یہ گم کے جرمٹ یہ رنگی نظارے بہت خوش تمہارے یہ یہ تمہارے یہ دم کے جرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے بل مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سارے مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر پور پہ جانے بہارا نہیں ہے اگر پور پہ جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خدا ہے گلستان نہیں ہے اگر جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خدا ہے گلستان پلتا تمہیں سے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری نہ تم نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری میری کامیابی کیا جائے داری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری میری کامیابی کیا جائے گاری میری یاد کوئی تہارا نہیں ہے میری جان بہارا نہیں تمارا نہیں ہے ساری میں سارا عالم سارے عالم کو بنا ہے کلو کلو ماں اللہ باد جو بھی ہے اللہ کے سوا سب پر سب باطل ہے یعنی فنا ہونے والا ہے اور جب انسان کی آنکھ بند ہوگی قبر میں جائے گا تو سوا ایک چیز کے کوئی چیز کام ہے نہ بیوی بچے نہ والدین نہ اولاد نہ مال دولت نہ نوکر چاکر کر نہ بنگلے گاڑی کچھ کام نہیں آئے گا سوا اللہ کی محبت ہے اگر اللہ کی محبت کو اس دنیا میں رہ کر حاصل کر لیا اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کو دنیا میں رہ کر حاصل کر لیا جو مقصد حیات ہے حیات کا مقصد ہے ہماری زندگی کا مقصد ربا القن ورنس انسن اللہ لیا اور لیا بدون کی تفصیل آپ جانتے ہیں لیا رکھوں ہے یعنی اللہ نے اپنی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے جس شخص نے اس مقصد کو حاصل کر لیا بس دنیا میں بھی اللہ کا ساتھ نصیب قبر میں بھی اللہ کی محبت کی سرچ لائٹ روشن ہو جائے گی قبر کی اندھیری میں اللہ کی محبت کی سرچ لائٹ روشن ہو جائے گی اور یوم محشر میں اور جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے گی ضائع نہیں ہوگی بندہ محبت سے اللہ کا نام ایک دفعہ لے لے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں ایک آنسو اللہ کی راہ میں بہ جائے اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت میں اس آنسو کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں اور کبھی ضائع نہیں کرتے ضرور سے ضرور اس کو آخرت میں وہ آنسو بھی مل جائے گا وہ آنکھ بھی مل جائے گی محبت کا وہ ذرا یا محبت کا وہ خزانہ جو اس نے حاصل کیا وہ بھی اس کو وہاں مل جائے گا اللہ تعالیٰ کسی کے عالم کو ضائع نہیں کر پاتے لیکن باقی سب جو کچھ ہے سب کچھ یہاں پناہ ہو جائے گا سب یہی رہ جائے گا محبت میری کامیابی میری نا کا کوئی سارا نہیں ہے بجد تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے یہ ہے تمہیں ہاں کس بشر کا بنائے زمیہ جو اپنے سر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو آپ جانتے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو سبا کر دوں تو فوراً انہوں نے جو ہے کوئی ناز نفرے نہیں دکھائے اور کوئی یہ بحث نہیں کی بلکہ اللہ کے لیے فوراً راضی ہو گئے کہ ابا آپ بے شک میرے جب اللہ کا حکم ہے تو دیر کس بات اور باپ کو اپنے بیٹے سے اولاد سے محبت کیوں نہ ہوگی کس قدر محبت ہوتی ہے تو اس لیے ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے محبت آ جائے اور میں اللہ کے حکم کو ماننے سے مجھے شیطان بہکا دے کہ میری محبت رکاوٹ نہ بن جائے اس واقعے کی طرف سے شامل یہ بشر بنا ہے تمہیں پتر کا پدرتے ہیں جاس کل کا کر ہیں جاز تسلیم سر کا پدھر کہتے ہیں باپ کو پدھر کہتے ہیں بیٹے کو پدرتے ہیں جاز کل جگر کا ترتے سے ہے جاد تصدی سرکار تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے اللہ کا منتھل کوئی پیار نہیں سب چیزیں سب نعمتیں اپنی جگہ مسلم لیکن سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے سب سے زیادہ قربت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ اللہ تعالیٰ کا ہے تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ پیارا نہیں ہے تیرے غم کا ادنا اثر ہے کہ جا کر کب دے وہ قدر ہے تیرے ویش کے غم کا ادنا اثر ہے کہ جا کر کب دے وہ سبل ہے بب ملامت کوئی دل بدل ہے شہادت کوئی دار ہے کوئی جان دے رہا ہے کوئی لوگوں کے تانے دے رہے جیسے جیسے ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم کی نظم رحمت اللہ علیہ کز گزرے ہیں تو انہوں نے بادشاہ اپنی اللہ کی محبت میں چھوڑ دی اور لوگ جو ہے ان کو بیوقوف سمجھنے لگے کہ کیسا بیوقوف بادشاہ ہے سلطنت جو ہوتی دولت مال دولت اور اتنی راحت کے سامان سب چھوڑ کر ہی جنگل میں اتنے فخری اختیار کری جنگل میں ایک دفعہ دبئی سی رہے تھے تو یہ وزیر وہاں آنے چلا ان کے وقت کے بادشاہ کا وزیر تو دیکھا تو دل میں آ آگے کیسا بیوقوف بادشاہ ہے یہ اتنی بڑی بادشاہ اتنی بڑی بھائی دیکھو آواز سے بات نہ کرو ادھر آگے بیٹھو کیا مجلس کے دوران کوئی بات نہیں کرے گا بعد میں جو دل چاہے گا باتوں کی آواز نہ آئے تو دل میں اس کے حکارت آ گئی کہ یہ کیسا بیوقوف بادشاہ ہے کہ اتنے حشم قدم اور سلطنت کو چھوڑ کر یہ جنگل میں آ کے اور گزری پیدا ہوا اور کیسے بیوقوفی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کش پتا فرمایا اور دل میں ان کو ایل ہو گیا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں تو جو گزری سی رہے تھے اسی سوئی کو انہوں نے دریا میں پھینک دیا دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے دریا میں پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد پھر مچھلیوں کو حکم کیا کہ میرے میری سوئی لا کے دو تو مولانا رومی کشیر حضرت والا سناتے ہیں کہ سب ہزارہ پانی سو گنے در بر لبے ہر پانی کہ سو ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی مگر ڈانٹ کے فرمایا کہ میری لوہے والی سوئی لے جاؤ ایک مچھلی ہے کیونکہ سونے کا استعمال بندوں کے لیے شریعت میں حرام ہے سمت اور میری والی سوئی لے کے لوہ پھر ایک مچھلی اور لوہے یہ دیکھا تماشا تو وزیر پیروں پہ گر گیا اور کہنے لگا کہ میری نال ہے جو میں یہ سمجھا کہ آپ نے بادشاہ چھوڑ دی پہلے آپ کو صرف خشکی کی بادشاہ نہیں کی اللہ نے اب اب آپ شاہ پہلو پر ہو گئے آپ سمندر کی بھی بادشاہ ہو گئے تو یہ ملتا ہے اور اگرچہ یہ کرامت کا اب زمانہ نہیں ہے بلکہ جو ہے اب اب بزرگوں نے فرمایا حقیقت کی یہی ہے کرامت پہلے لوگوں کو دی جاتی تھی اس لیے کہ لوگ جو ہے متوجہ ہو جائیں دین کی طرف آ جائیں اور اعتبار اعتماد کریں لیکن اب تو بڑے شوق شوق کے بعد پیدا ہو گئے ہیں بڑے بڑے شوقے دکھا جاتے ہیں جن کو لوگ ولی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ولی نہیں ہوتے بلکہ شیطان ہوتے اور بزرگ کا شعر ہے کہ اگر ہوا میں بھی اڑتا ہو رات دن کر کے سنت جو کرے شیطان کی وہ شیطان ہے جو سنت کے راستے پر نہیں چلتا چاہے ایک ہزار کرامت دکھاتے اس لیے فرمایا کہ الکرام الاستقامت سو پر کرام جو دین پر استقامت کے ساتھ قائم ہے سنت کے مطابق چل رہا ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کرامت سے افضل ہے وہ شخص وہ ولی اللہ ہے جو سنت کے مطابق اللہ کے راستے میں چل رہا ہے سنت کے مطابق نہیں اور جو سنت کو ترک کر رہا ہے اسرارن اور جان بوجھ کر وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں تو غلط یہ کہ پھر وہ وزیر بھی پھر ان کی خدمت میں رہا اور ان سے اللہ کی محبت سیکھی وہ بھی اللہ والا تو یہ غلط اس لیے فرما رہے ہیں کہ بکوئے ملامت کوئی در مدر ہے کوئی اپنی شاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کر رہا ہے اور لوگ اس کو ملامت کر رہے ہیں لیکن اللہ کی محبت کا مزہ ایسا ہے ایسی لذت ہے کہ جو ذرہ اس پر چپ لے گا تو ساری کائنات کو پھر وہ ساری کائنات اس کی نگاہوں سے گر جائے اور اسی طرح پشرا کا شہادت کوئی ادار پر ہے کوئی کوئی اپنی جانیں پیش کر رہا ہے کتنے لوگوں نے اپنی جانیں پیش کرنی اور حضرت حضرت یا علیہ السلام کا وہ سر کو چیرا گیا کیسے کیسے اللہ کی محبت میں اگ اثر ہے کے چاچل بھک تیر ہے بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے بشوق شہادت کوئی دار سل ہے اگر آپ کا بم وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے جیوانے گئے یہ لیکچروں سے پروفیسروں سے کتابوں سے آتا بلکہ اللہ کے دیوانوں سے دیوانے کون جن کو جب اللہ کا حکم معلوم ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی جان کی دینے کو تیار ہو جاتے معمولی سے مالی معمولی حکم پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن خلاف شریف کوئی کام نہیں کرتے اللہ کو ناراض نہیں کرتے یہ دیوان کی دیوان کی یہ نہیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور جنگل میں پھر رہے ہوں پال بکھ رہے ہوں دیوان کی شریعت کی پابندی کی دیوان شریعت کی پابندی کے وہ دیوانے ہوتے ہیں جہاں ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حکم اس وقت یہ ہے بس وہ دیوانہ بار اس پر عمل کر دیں وہ دیوان مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے لوٹ آئے جن گئے جو جنہوں نے اپنی عقل سے رابطہ طے کرنا چاہا اور یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں دین جی حاصل کرنے کی کوشش کی یا پڑھانے کی کوشش کی ان کو کچھ حاصل نہ ہوا سوا کو بڑھائی تھی پہلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شہر کے گھر میں نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شہر کے گھر میں پہلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں سیکھا ہی نہیں دین تو سیکھا جاتا ہے بزرگوں سے نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نہ ضبط سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی مدد سے اگر بزرگوں کی صحبت اختیار نہیں کی اہل اللہ کی صحبت اختیار نہیں کی لاکھ عالم ہو فاضل ہو کتنا بڑا ٹاپ گریڈ میں مدرسے کا وہ حاصل کر لیا ہو سند لیکن جب تک صحبت اہل اللہ نہ ہوگی اس کا علم بھی کسی کام کا نہیں ہوگا کہا تھا کہ بشر کی ہے فطرت شاد جنو نے محبت فرشتوں نے تو کہا تھا کہ اللہ آپ جو پیدا کر رہے ہیں انسان کو تو یہ تو زمین میں جا کے فساد مچائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ دیکھو ہم کو دیکھا بھی نہیں ہمارے بندوں نے اور پھر بھی دیکھو کہ اپنے بولے تمنا کر رہے ہیں ہماری خاطر سے مجاہدہ کر رہے ہیں مشقت اٹھا رہے ہیں دلوں کی ناجائز خواہشات کا خون کر رہے ہیں اور پھر ہم کو راضی کرنے کی جو میں لگے ہوئے ہیں حتیٰ کہ جان بھی دینے کو تیار ہے ایک جان جائے تو دوسری جان بھی دینے کو تیار ہے دوسری جان دیتے ہیں تو تیسری جان بھی دینے کو تیار سو جو سو جانے عطا ہوں تو سب تم پر فدا کرتے ہیں ہمارے حضرت تین سال رحمۃ اللہ کشیر ہے جو سو جانے عنایت ہوں تو سب تم پر فدا کر دیں تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں

اللہ تعالیٰ کا محبت کا ایک گھبرا اگر ہاتھ آ جائے اس کو مولانا سید سلیمان نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت کے لیے دو جہاں سے فراغت کے سارے غموں کو یہ غم کھا جاتا ہے اور یہ غم اللہ نے لذیذ بنا دیا یہ غم دنیا کے غموں کی طرح نہیں ہے تکلیف دہ غم نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت کا غم لذیذ بنا دیا اللہ نے اس لیے یہ غم منزل جانا سے قریب کرتا ہے یہ لذیذ لذیذ کیوں ہوتا ہے غم اس لیے کہ ہر لمحہ ہر لمحہ جو اللہ پر فدا ہو رہا ہے یہ اللہ اللہ کے قریب کر رہا ہے منزل کے قریب کر رہا ہے جنت سے بھی بڑھ کر پیارے اللہ تعالیٰ نے جب پیاری منزل سے قریب ہو رہا ہے بندہ تو کیوں نہ دل کو لذت آئی اللہ سے قریب ہو رہا ہے خالد سے جنت سے قریب ہو رہا ہے جیسے جیسے قریب ہو رہا ہے جیسے جیسے اللہ کے راستے میں ترقی کر رہا ہے دل کو ایک خاص خوشی حاصل ہوتی رہتی ہے میرے خرش رحمۃ اللہ علیہ کا کی شعر فرماتے ہیں کہ نادی نادی کا کا سب سب رسی رسی منچ چشی کہ وہ اپنے نہ دیکھنے والے لبوں سے اس دل کا پیار لے لیتے ہیں جو اللہ کی اللہ کی خاطر اپنے دل کا خون کرتا ہے ناجائز آرزو کو پورا نہیں کرتا اس دل کا اللہ تعالیٰ سینکڑوں لوگوں سے پیار لیتے رہتے میں نہیں کہتا کہ میرے روح میں نہیں بتا سکتا کہ میرے روح کیا لذت کشید کرتے ہیں کیا لذت اٹھاتی ہے یہ وہی جانتا ہے جو اللہ کے راستے میں پونے تمنا کرتا ہے جس کو تمنا کی توفیق نہیں مگر ہو نے تمنا کی تو سرپرستی ہو صحبت اہل اللہ کی اپنے طور پر جو مجاہدہ کرنے میں لگے گا وہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا اور جو صحبت پڑوں کی سرپرستی میں بزرگوں کی سرپرستی میں مجاہدہ کرے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مانگنا سکھایا سراط الدینہ حرام کر لیں اپنا راستہ مت چلو اپنے آپ بلکہ پونو مساد یقین کرو اللہ والوں کے ساتھ رہو اور ان کا راستہ ہم سے مانگو تیرے غم غم سے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے بشر بڑک ہم سلادی اوئے کرتے صلاسی اوئے کرے گھر دلوں میں جب کے کیا بہت سے سلامی ہوئے گر دے گھر دلوں میں جب ان کے کیا ہے گھر گل کو آیا جو تم کے سر پر تو پایا فقیری کو شادی سے بہتر تو پایا فقیری کو شادی سے بہتر وہ دل جس میں چلو تمہارا نہیں ہے وہ دل جس میں چلوا تمہارا نہیں ہے وہ دل سب کہو پر تمہارا نہیں ہے وہ دل جس میں جلوا تمہارا نہیں ہے وہ دل سب کہو پر تمہارا نہیں ہے کبھی تو بہاؤ ہو رہا ہوں کبھی دل دل میں نہ ہو رہا ہوں کبھی تو باہ ہو رہا ہوں کبھی دل دل میں جہاں ہو رہا ہوں کبھی ایک خلش سی مل پا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے بنتا رہا ہوں تیرے بم کا جو ہار مارا نہیں ہے کسی کا ہو کر تمہارا نہیں ہے تیرے غم کا جو ہار مارا نہیں ہے کسی کا ہو کر تمہارا نہیں ہے جگہ ہے وہی آپ کے ہوگا میرا کر جگہ دل تین ہو گا فراسل پوشتر چار آپ کے ہوگا دل تین ہو گا میرا راسل غیر کا در یعنی کسی بھی کسی بھی دنیاوی نفے کے لیے کسی بھی ذاتی نفے کے لیے نفسانی نفے کے لیے میں اللہ کو ناراض نہ کروں اللہ کی نافرمانی نہ کروں ہر چیز قربان کروں مگر اللہ کا اللہ کی نافرمانی نہ کروں جان بھی دے دوں مال بھی دے دوں اولاد بھی دے دوں ہر نعمت دے دوں لیکن اللہ تعالیٰ کی حال ناراض نہ ہو اس ہوئی ہے ہمارا جو ہے ہے واقعات بھی ہیں اور نماز سے متعلق نماز کے فضائل اور ان کے جو وعیدے ہیں اس کے خلاف جو نماز نہیں پڑھتے اور روز وارک کے متعلق اور زکوٰۃ سے متعلق اور دیگر احکامات سے متعلق خاص خاص یہ حضرت نے کتاب میں جمع فرمایا ہے اس میں سے ایک دو واقعات میں پڑھ کر اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایسے مجاہدات کرنا اس دور میں تو منع ہے یہ صرف ترغیب کے لیے سنائے جاتے ہیں اور ان واقعات کو سننے سے ایک طرف ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم تک دین کتنی قربانی سے پہنچا اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت تھی کہ اپنی جان مال اولاد کسی چیز کی پرواہ نہ کیا کرتے تھے اور آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کتنی آسانیاں ہمیں عطا کر پائی ہیں اس کے باوجود ہم میں سے بعض لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور نماز تو فریضہ ہے صحابہ نے تو اس سے کہیں آگے بڑھ کر قربانیاں پیش کی ہم سے نمازوں میں سستی ہو رہی ہے ہم سے روزوں میں مشکل ہمیں روزے مشکل معلوم ہو رہے ہیں اور صبح سے شام تک سینکڑوں شکایتیں ہم کو ہیں کہ ہم کو بلا نہیں ہمارے پاس چیز نہیں اولاد ماں باپ سے لڑ رہی ہے ماں باپ جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور شاگرد استاد سے لڑ رہے ہیں کہ کچھ کہیں کچھ ناشکری زیادہ ہے شکر کم ہے اس لیے کہ واقعات کو پڑھ کر اپنے نفے کے لیے بھی سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیت دے اور اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی شکر کی توفیت دے اور اللہ تعالیٰ احکامات پر عمل کی توفیت بھی دے اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے بچنے کا جان دینے کا جذبہ بھی عطا فرمائے حضرت حبور رضی اللہ تعالیٰ کو بھوک کی حالت میں رہا کرتے تھے اور حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت نے فرمایا کہ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایسے چپکے رہتے تھے پڑے رہتے تھے وہاں اور بس یقین حاصل کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اہتمام کرتے تھے اسی لیے ان سے آٹھ ہزار سے زائد ہاتھی مر گئی اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی شروع میں جب خود ہاتھ ہو گئی اس وقت تو تمن گلی آ گئی لیکن اس سے پہلے جو حال تھا وہ حضرت شیخ نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو برادر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے کتان کا کپڑا بہت عمدہ کپڑا ہوتا تھا ناک صاف کر کے فرمانے لگے کیا کہنے ہیں وغیرہ کی آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجموع سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی حضرت شیخ لکھتے اس میں کہ یعنی بھوک کی وجہ سے کئی کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنو کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے کئی کئی فاقے میں گزر جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تبنگری آئی اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کجور کی گٹلیاں بھری رہتی ان پر تصویر پار کرتے جب وہ ساری تصویر خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس کر دیتی ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خاجے تین آدمی رات کے تین حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ میرے دادا صاحب کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو ایک بجے تک والد صاحب مطالعے میں مشغول رہتے ایک بجے دادا صاحب تحجد کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر والد صاحب کو سلا دیتے اور خود میں مشغول ہو جاتے اور شروع سے تقریباً پون گھنٹہ قبل میرے تائے صاحب کو بھی تحجد کے لیے جگہ دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے ابو بکر صدیق کا بیت المال سے وزیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات ہوتا تھا جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہاں چلے فرمایا بازار جا رہا ہوں حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا فرمایا پھر و عیال کو کہاں سے کھلاؤں اور کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلیں وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطن ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ مقرر فرما دیا ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی تو کوئی میٹھی چیز پکانے کو دل کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے پاس تو کام نہیں کہ خریدوں اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا بچا بچا کر لیا کریں کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی آپ نے اجازت فرما دی اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دی اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا حضرت شہر لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرغی ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت میرے اہل ویال کے خرچ کو ناکافی نہیں تھا لیکن ہم خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے اس لیے بیت المال سے میرے اہل ویال کا کھانا مقرر ہوگا اس کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہونے لگا تو حضرت عائشہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا ایک اونٹنی دودھ کی ایک پیالہ اور ایک خادم تھا بعض روایات میں ایک اونا اور ایک بچھونا بھی آیا ہے یہ اشیاء حضرت عمر کے پاس جب نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گیا یہ سب بات کو اس لیے سنائیے ایسے مجاہدات کرنا موجودہ مشاعر نے منع فرمایا ہے ہم ان جیسے ایمان بھی نہیں رکھتے اور طبیعتیں بھی کمزور ہیں جسم بھی کمزور ہیں قوتیں نہیں رہی تو اس دور میں مشاعر نے ایسے مجاہدات کو منع فرمایا ہے لیکن اس سے اس لیے سنا دیا کہ تاکہ ہمیں اپنی نعمتیں جو حاصل ہیں ان کا شکر نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی شکر کتنی نعمتوں میں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی فرما برداری نہ کریں اور نہ شکری کریں تو پھر کس قدر یعنی بہت ہی نالائقی اور کمی نعمت کی بات ہے کتنی نعمتوں کے باوجود اور بھی بے شمار واقعات ہیں میں نے ایک واقعہ اور اس میں سے سنا تھا لیکن اس وقت وہ وقت ذرا زیادہ ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کل وہ پرسوں کو موقع ہوا تو سناؤں گا عبد ال صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے سردار تھے اللہ کی سب سے محبوب بستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری اور کتنی آسائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کتنی دولت آپ کے پاس تھی وہ سب واقعات حالات اس میں لکھے ہوئے ایک دن بھی ایسا نہ گزرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین ہی نہ آتا تھا جب تک کہ جو ہدایا مال سب پاس آتے تھے جب تک کہ وہ اپنے اپنے جگہوں پر نہیں پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند بھی نہیں آتی تھی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ گھر کے اندر کوئی ایسی کھانا پینا رکھا موجود ہو بلکہ جو کی روٹی کھاتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دفعہ ہم نے گھی کے گھی کی جو تنچھٹ ہوتی بچاوٹ تھی اس میں سوکھ کی روٹی کو چپیٹ کے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مزے لے لے کر کھا رہے تھے خود بھی اور دوسروں کو کھلا رہے تو یہ دیکھیے کہ ہمارے جو ہے وہ نبی سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت اللہ عالمی بنا کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں زندگی گزاری اور ہمارے پاس اللہ نے کتنی نعمتیں نعمتیں دے رکھی پکا کر اور اولاد بھی ہے مال بھی ہے بہت کچھ ہے جو اگر اپنے سے نیچے دیکھیں تو بہت کچھ ہے اور اگر اوپر دیکھیں تو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے جتنے اوپر چلتے چلے جائیں وہاں پہنچ کے بھی شکایت کی ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اپنے سے نیچے دیکھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اپن توفیق نصیب مصیب فرمائیں بس ہمارے حضرت نے یہی سکھایا ہے کہ کار بھی ہو کاروبار بھی ہو مال ہو اولاد ہو سب کچھ ہو اس کا شکر ادا کرتے رہو نہ شکر نہ ہو اور اللہ کو ناراض نہ کرو بس پھر سب نعمتیں کا استعمال کرو بس اتنا ہی اس دور میں اتنا ہے بس اللہ کو ناراض نہ کرو بس اللہ کی ولایت پکی ہے اللہ کی دوستی پکی ہے ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرو اور اگر خطا ہو جائے کوئی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے خوب استقبال کر کے آپ ہی لو لوگ پھر سے ولایت پکتی ہے پھر سے ولی اللہ ہو جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ